الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأهل طاعته أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا محترم و محترم ومكرم کرام اور معزز سامعین حضرات آج کے اس عظیم شان کانفرنس کا یہ آخری پروگرام ہے اور آخری خطاب ہے اور ہر انسان کا اپنی دنیا کی زندگی میں جو آخری وقت ہے یا عمل ہے وہ موت ہے جس کی ہمیشہ تیاری کرنی چاہیے موت کے تعلق سے تین بہت ہی اہم حقیقتیں ہیں ایک یہ ہے کہ موت سب پر آنی ہے کوئی شخص ایسا نہیں جو موت سے بچ سکے کل نفس نت الموت اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ موت اچانک آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جو موت کا وقت مقرر ہے اس سے ایک لمحہ تقدیم یا تاخیر ممکن نہیں نفسن ادا جا اجل ہے جاء اجلها والله خبير بما تعملون جب ایک انسان کا پیام اجل اور وقت اجل آ جائے گا تو اللہ رب العزت ایک لمحہ کی تاخیر بھی نہیں دے گا یہ دو باتیں ہو گئی موت نے سب پہ آنا ہے اور موت نے اچانک آنا ہے اور تیسری بات یہ ہے جو انتہائی اہم ہے کہ بلا بلادمود اللہ محنت مسلمون کہ تم نے کیا کوشش کرنی ہے جب تم پر موت آئے تو تم مسلمان ہو اللہ رس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہو نافرمانی کرنے والے نہ ہو اس حالت میں موت آنی چاہیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس تعلق سے بہت ہی قابل غور ہے آپ کا فرمان ہے کہ ان نمل اعمال بالخواتین انسان کے اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے موت کے وقت جو عمل وہ کر رہا ہوگا وہ عمل اس کی سعادت یا بدبختی کا ذریعہ بنے گا اگر موت کے وقت اللہ تعالی نے نیک عمل کی توفیق دے دی تو اس کا انجام بہت اچھا ہوگا اور اگر اللہ رب العزت نے موت کے وقت کسی برے عمل کو کھول دیا اور اس کا وہ ارتکاب کر بیٹھا یہ بڑا خطرناک انجام ہے باہر کے انسان کے سارے اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ انسان کے خاتمے پر ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث صحیح بخاری میں آپ کا فرمان ہے کہ ان عمل و عمل آہد جنت حتہ لا يبقى بخا بہینہ ہو وہ اللہ کہ ایک شخص جنت والے کام کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے حتیٰ کہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی بچتا ہے اتنا قریب پہنچ گیا فیصلے کو علیہ کتاب اس کی تقدیر اس پر غلبہ پاتی ہے فیا عمل و عمل اہل نار ید اور پھر وہ ایک عمل ایسا انجام دیتا ہے جو کہ جہنم والا ہوتا ہے وہ عمل کر بیٹھتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے وہ ان رجول عمل بے عمل اہل نار حد لا يبقى بينه وبينها الا ذراع اور ایک شخص جہنم والے کام کرتا ہے برائیاں کرتا ہے حتیٰ کہ جہنم کے قریب پہنچ جاتا ہے اور اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی بچتا ہے فیصب کو علیہ کتاب اس مرحلے پر اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے فیا اہل جنت پھر اور ایک نیکی وہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے اور وہ ایک نیکی کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے اس سے کیا ثابت ہوا کہ ان نمل اعمال دل انسان کے اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے پر ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس کے بندوں میں سے کون سا بندہ جنت کا مستحق ہے اور کون سا بندہ جہنم کا مستحق ہے اس تعلق سے کچھ مظاہر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کس طرح انسان کا خاتمہ اس کی اگلی جو منزلیں ہیں اس کی بنیاد بنتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص میدان جہاد میں تھا اور جنگ کر رہا تھا بڑی بہادری سے بڑی شجاعت سے صحابہ کہتے ہیں کہ لا یدا شادت فادت دخلا وہ کسی تنہا دشمن کو دیکھتا اسے قتل کر دیتا اور دو چار چھ اکٹھے دیکھتا ان میں گھس جاتا اور ان کو بھی قتل کر کے باہر نکلتا اتنی شجاعت تھی اس کو ہم دیکھ رہے ہیں رشک رشک رسول اللہ صلی اللہ نے وسلم فرمایا کہ من اہل النار یہ تو جہنم میں جائے گا ناد کے محمد الرسول اللہ تم نے فرمایا یہ تو جہنم میں جائے گا صاحب ہے کہ بڑا پریشان یہ شخص اس جیسا قتال ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں اگر یہ جہنم میں جائے گا تو ہمارا کیا بنے گا ایک شخص نے کہا کہ میں اس کا تعاقب کرتا ہوں اور آخر تک دیکھتا ہوں اس کا معاملہ کیا ہے اس کے پیچھے ہو لیا وہ لڑتا رہا لڑتا رہا آگے بڑھتا رہا دشمن کا ایک وار اسے لگتا ہے گہرا زخم آتا ہے اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکا اپنی تلوار کا دستہ زمین سے لگایا اور تلوار کی نوک اپنے سینے میں گھونپ کر خودکشی کر لی وہ شخص بھاگتا ہوا رسول اللہ سم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ ان کا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول کہ یہ گواہی کیوں دے رہے عرض کیا کہ جس شخص کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا یہ جہنم میں جائے گا ہم متعجب ہوئے پریشان ہوئے اتنی داد شجاعت دینے والا اگر جہنم میں جائے گا تو ہمارا کیا میں نے اس کا تعاقب کیا تاکہ آخر تک اس کا معاملہ دیکھوں اس شخص نے زخموں کی تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی تلوار سے اپنے آپ کو ختم کر لیا اور خودکشی کر لی رسول اللہ فرمایا کہ ان بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر جنت والے کام کرتے ہیں اور لوگ انہیں دیکھ کر رشک کرتے ہیں مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ جہنم میں جائیں تو یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے ہر انسان کا جو خاتمہ ہے اور خاتمے کا عمل ہے وہ اس کی ساری زندگی کے اعمال کا دارو مدار اس کے برعکس واقعات بھی موجود ایک یہودی کا بچہ نبی اسلام کی خدمت کیا کرتا تھا کچھ دن وہ نہ آیا آپ کو تشویش بھی پوچھا فلاں بندے کا کیا ہوا صحابہ نے بتایا کہ وہ بیمار ہے اور میں کہ چلو اس کی بیمار کرسی کرنے چلو گھر پہنچ گئے دستک دی دروازے پر اس کے باپ نے دروازہ کھولا رسول اللہ سب نے فرمایا کہ میں تیرے بچے کی بیمار کرسی کرنے آیا قریب چلے گئے بیٹھے آپ نے محسوس کیا کہ اس پر سکرات الموت تاری اس کا براد الموت ہے فرمایا کہ یا بنیا لا الہ الا اللہ بچے کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ پڑھ لو وہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا کیونکہ وہ یہودی تھا اور یہودی جانتے اور جانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے رسول اور یہ سچا تھی باپ نے کہا اتھے ابو القاسم ابوال القاسم کی بات مان لو بیٹے نے کلمہ پڑھا اور اس کی موت واقع ہو پوری زندگی یہودیت پر گزری این موت سے قبل اللہ تعالی نے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی رسول اللہ سب نے فرمایا تھا الحمد للہ نجاہ من النار ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بچے کو جہنم سے نجات دے دی اور جنت کا داخلہ ادا فرمایا اسیرم نامی ایک شخص نبی اسلام کے دور میں جس کا پورا قبیلہ اسلام لا چکا تھا مگر وہ اسلام نہیں لا رہا تھا اسے اسلام کی ہدایت نہیں مل رہی تھی جنگ عہد آ گئی جنگ عہد میں وہ موجود تھا جب بعد میں صحابہ نے شہدا کو دیکھا تو یہ بھی نظر آیا آخری سانسیں باقی صحابہ نے پوچھا تم شہداء میں کیسے تم تو اسلام کے مخالف تھے اسلام کے دشمن تھے تمہاری پوری قوم نے اسلام قبول کر لیا تم نے قبول نہیں کیا تم میدان جہاد میں کیسے آئے اور رغبت فی اسلام ام حمیت ہمیں کا قومی جنگ عہد کے لیے اسلام میں راغب ہو کر آئے ہو یا اپنے قوم کی غیرت میں آئے کہ قوم جا رہی ہے تو قوم کی خیرت اور حمیت نہیں تم یہاں آ گئے اس نے کہا نہیں اسلام میں راغب ہو کر آئے صبح اٹھا اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت میرے دل میں داخل کر دی دیوست کر دی اور میں نے اسلام کو بھول دی میدان وقت تیار تھا شریک ہوا اللہ نے شہادت کی موت دے دی ایک جسٹ میں جنت میں داخل ہو ان دما آمار انسان کے اعمال کا دار و مدار انسان کے کی موسا علیہ اسلام کے جادوگروں کا واقعہ اصحاب الخدود کا واقعہ سب اس بات کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص حج کر رہے آپ کے ساتھ میدان عرفات میں اٹھنے سے گرا اور گر کر فوت ہو گئے شہید ہو گئے حج کر احرام بند ہو تلبیاں پڑھو رسول اللہ صاحب نے فرمایا کف نو فی ہو گئے اس کے لیے کفن کا انتظام نہ کرو اس کی احرام کی چادریں ہی اس کا کفن بلا تو تو ہو اس کو خوشبو نہ لگانا کیونکہ محرم خوشبو استعمال نہیں کر سکتا بلا تو خم میں اثر اور اس کا سر نہ ڈھانپنا فن نہ ہوئی تھی یوم القیامت منبین یہ شخص قیامت کے دن آئے گا تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہ لبیک پڑھتے ہوئے ان نمبر ہمارا بالخواتی اس طرح کی بہت سی مثالیں کتاب و سنت سے دی جا سکتی میں اپنی آخری بات پر آتا ہوں کہ ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے ہماری کیا جستجو ہو کہ ہمارا خاتمہ اچھا جائے خاتمے کی تحلیز پر ہر انسان کھڑا یا سب موجود کوئی بیس سال کا نوجوان ہے کوئی پچاس سال کا کوئی ستر سال کا رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے امتی ماں بین صدیق سبڑی رسا نا وہ کل میں جدوانے میری امت کی عمریں ساٹھ اور ستر سال کے درمیان اور ستر کے ہنسے کو بہت تھوڑے لوگ عبور کریں گے تو خاص طور پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارا خاتمہ کیسے بہتر ہو کیونکہ اعمال کا دار و مدار انسان کے خاتمے میں پیارے پیغمبر کی ایک حدیث ہے اذا اللہ اور استحمل اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کام پر لگاتا ہے صحابہ نے پوچھا تو ماں ہو یا رسول یا رسول اللہ وسلم کام پر لگانے کا کیا مان اس کی وضاحت کیجیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے نیک اعمال کی توفیق دیتے نیکیاں کرتے ایک نیکی دوسری تیسری چوتھی اور نیکیاں کرتے کرتے اس کی موت کا پیغام آ جاتا ہے اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کی روح قبض کر تو نیکیاں کرتے کرتے اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اپنے پرور سے جا ملتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کسی بھی بندے کے ساتھ ارادہ ہے خیر اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی کوئی نیکی سامنے آئے اسے ٹالنے کی کوشش نہ کرے اسے اللہ کی رضا کے لیے کر گزرو اس کو اللہ کی توفیق سمجھو رد کرنے کی کوشش نہ کرے اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے ارادہ فرما لے تو اللہ اس کو نیک راہ پر ہے نیک راہ پر لگاتا اور نیکیوں کی توفیق دیتی وہ نیکیاں کرتے کرتے اپنے پروردگار سے جا ملتا ہے اور اس کا خاتمہ عمل سانے پر ہوتا ہے نیک امال پر ہوتا ہے اور انسان کا خاتمہ ہی اس کے اخروی انجام کا دار و مدار اچھے خاتمے کے لیے کیا کرنا پڑے گا کیا کرنا چاہیے کیا محنت ہونی چاہیے کچھ باتوں پر غور کریں اور ان کو اپنانے کی کوشش کریں اللہ پاک کا فرمان ہے یہ سب تو اللہ الدین آمن بالقول ثابت فی الحیات دنیا اور فی الآخر اللہ رب العزت اہل ایمان کو ثابت قدمی دے گا ثابت قدمی کہاں کہاں دے گا دنیا کی زندگی میں بھی اور آخر میں بھی ثابت قدمی اللہ عطا فرمائے گا پختگی اور قدموں کا رسوخ اللہ پاک عطا فرمائے گا اہل ایمان کو کیسے فرما کے بال قول ثابت قول ثابت کی برکت سے جو بندے قول ثابت کو اختیار کر لیں اور قول ثابت سے محبت کرے اور قول ثابت کو سمجھے اور قول ثابت کو اپنا لے تو قول ثابت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ثابت قدمی دے دنیا کی زندگی میں ہر مرحلے میں اور دنیا کی زندگی کا آخری مرحلہ موت موت تک ثابت قدمی دے اور پھر آخرہ اور قیامت کے دن کل قبر میں جائے گا فرشتے سوال کریں گے وہاں ثابت قدمی دے گا حشر کا میدان قائم ہوگا اللہ پاک سوال کرے گا اللہ خود ثابت قدمی دے پورے راج سے گزر رہا ہے جہاں قدم ڈگمگائیں گے اللہ وہاں ثابت قدمی دے گا ہر مقام پر ثابت قدمی لیکن کس عمل سے فرمایا کہ بل قول ثابت قول ثابت کی برکت سے قول ثابت کیا ہے عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قول ہے سے مراد کلمہ لا الہ الا اللہ ہے لا الہ لہذا اگر یہ ثابت قدمی چاہیے تو اس کلمے کے ساتھ صحیح تعلق جوڑ دو صحیح تعلق کیا ہے آپ سمجھیں گے بڑا آسان کام لا الہ الا اللہ کیا مشکل سب پڑھتے ہیں آسان کام نہیں آسان ہے اس کے لیے جس کو اللہ کافی دے ہر ایک کے لیے نہیں نہ میرے لیے نہ آپ کے لیے آپ کہیں گے کلمہ لا الہ الا اللہ ہم جانتے ہیں جانتے ہو کلمے کا معنی کیا ہے کلمے کے ارکان کیا ہیں کلمے کی شرائط کیا ہے معلوم اور سب سے ضروری کلمے کے نواقض بعض آماد اور عقیدے ایسے جن سے کلمہ ٹوٹ جاتا ہے اور انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے معلوم تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ تعلق یہ قول ثابت ہے اللہ تعالی اس قول ثابت کی برکت سے ثابت قدمی عطا فرمائیں گے یہ ایسے لوگوں کا خاتمہ یقینی توحید پر ہوگا ایمان پر ہوگا اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ہوگا جن کا تعلق قول ثابت سے لا الہ لا الہ الا کیا مانا اس کے کیا ارکان ہے اس کے اکثر لوگ نہیں جانتے اور آج مولویوں نے اس کلمہ پڑھنے میں لوگوں کو الجھا دی اور پڑھنے کے طریقے ہی کر کرنا کلمہ پڑھے کیسے پڑھے ہلکا بنا بتیاں بجا کر یہ نقش بندی سور بردی اور قادری چشتی یہ طریقہ ذکر بتیاں بجاؤ ہلکے قائم کرو اور لا کی آواز ناف کے نیچے سے نکالو اور سانس روک لو الہ کی آواز نکالو اور اس کو بھی اپنے گلے میں بند کر لو اور پھر اللہ جب کہو تو اللہ کہتے ہوئے دل پہ ضرب لگاؤ اس طرح ذکر کرو کہ بچے دیکھ کے ڈر چکے قوم اس طریقے میں الجھی ہوئی یہ ساری صورتیں تو استقامت کہاں سے آئے گی اصل مسئلے سے لوگوں کو غافل کر دیا گیا کہ اس کلمے کا معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے اس کی ارکان کیا ہے معنی سادہ سا یہ ہے کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے معبود ہے سارے جھوٹے سادہ دو ارکان کرنے کے دو ارکان ایک لا اور ایک علا لا علا رکن نفی اور ان اللہ رکن اس بات لا الہ ایک چیز کی نفی کر رہے ہیں اور ان اللہ ایک چیز کو ثابت کر ہیں جس چیز کی نفی ہو رہی اس نفی کو سمجھو اور وہ نفی کرو اور جس چیز کو ثابت کیا جا رہا ہے اس بات کو سمجھو اور وہ اس بات کرو یہ دو اور کا لا لا نفی کس چیز کی ہو رہی ہے کوئی معبود نہیں یہ نفی کرنی پڑے کوئی معبود نہیں کہیں بھی نہ کوئی زمین کے نیچے نہ اوپر نہ فضاؤں میں نہ آسمانوں میں کوئی معبود نہیں نفی کی حقیقت کو پہچان اس کلمے کی بنیاد ہے اس کلمے کا رکن نہ کوئی انسان نہ کوئی جن نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی حجر نہ کوئی شجر نہ کوئی درگاہ نہ کوئی ٹھہری کوئی معبود نہیں نفی ہو گئی اگلا رکن ایک چیز کو ثابت کر رہا ہے ایک ذات کو ثابت کر رہا ہے اللہ سوائے اللہ تعالی یہ معنی قبول کرو کرما جس چیز کی نفی کر رہے اس کی نفی کرو اور کرما جس چیز کو ثابت کر رہا ہے اس کو ثابت مانو اس معنی کو ذہن میں بٹھاؤ اس معنی کے استحزار کے ساتھ اس کرنے کا ذکر کرو افضل الذکر لا الہ الا اللہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ ذکر کا طریقہ کیا ہو معاملہ یہ ہے کہ جس کلمے کا ذکر کر رہے ہو اس کا مفہوم کیا ہے اس کا پیغام کیا ہے اس کلمے کے ارکان کیا ہے اس کو سمجھو اس کو اپناؤ اور یہ تعلق جوڑو پوری محبت کے ساتھ خشیت کے ساتھ اجلال کے ساتھ پوری طرح قائم ہو جاؤ استقامت اختیار کر لو اور پھر اس کلمے کے داری بن جائے توحید کی پوری غیرت اپنا لو اور توحید کے دائی بن جاؤ یہ لا الہ الا اللہ جب یہ سارے تعلق تمہارے قائم ہو جائیں گے یہ قول ثابت اللہ تعالیٰ اس قول ثابت کی برکت سے تمہیں قدمی عطا فرمائے گی اس قول ثابت کی ثابت قدمی عطا پر ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون وہی مضمون جن لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے صرف وہی رب ہے وہی مشکل کشا ہے حاجت روا ہے روزی دینے والا بگڑی دینے والا بے اولادوں کو اولاد دینے والا مریضوں کو شفا دینے والا اور کوئی دادا نہیں کوئی مشکل کشا نہیں کوئی حاجت روا نہیں اللہ کو رب مان لیا پھر تم مستقام ہو پھر اس پر ڈٹ گئے جم گئے اس عقیدے پر استقامت اختیار کر لی ایسے لوگوں کا خاتمہ کیسا ہوگا ان کی موت کیسے آئے گی فرمایا کہ تتنفسر والے ہی من بلائے گا جب ان کی موت کا وقت آئے گا ان پر اللہ کے فرشتے اتریں گے ملائکہ اتریں گے اور کیا کہیں گے اللہ تخاف ہوں تحزن نہ تم ڈرو اور نہ کسی قسم کا غم کرو ڈر بھی ختم غم بھی ختم ڈر کس چیز کا ہوتا ہے آنے والے کسی اندیشے کا ڈر کا تعلق زمانے مستقبل سے اور غم کس چیز کا ہوتا ہے گزرے ہوئے کسی حادثے کا کسی واقعے کا کسی معاملے کا غم کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے اور ڈر کا تعلق زمانہ مستقبل سے ہے اب کچھ نہیں مستقبل محفوظ اور مادی مادی کے غم بھی ختم مٹ جائیں گے اور مستقبل کا کوئی اندیشہ نہیں کوئی خوف نہیں فرشتے بشارت دے رہے موت کے وقت حسن خاتمہ اچھے خاتمے کی علامت یہ بشارت کن کو مل رہی کن بندوں کو ان نمین کا ربنا اللہ ثم خود مست تھا جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب پھر اس پر قائم ہو گئے ڈٹ گئے اس پر استقامت اختیار کر گئے اللہ کو رب مانا اور ایسا مانا کہ اس پر راضی ہو گئے اور کوئی رب نہیں کوئی مشکل کشائی کرنے والا نہیں اور کوئی حاجت روائی کرنے والا پوری طرح ڈٹ گئے اور استقامت اختیار کر جب ان کا خاتمہ آئے گا وقت آئے گا منائے گا اتریں گے بشار دے دیں گے خوشخبریاں دیں گے یہاں سے کیا ثابت ہو حسن خاتمہ کی سب سے قوی احساس جو ہے وہ توحید توحید کے ساتھ تعلق کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ تعلق اور محبت یہ تعلق اور محبت کیا ہے خالص کرنے کو پڑھنا نہیں رٹنا نہیں بلکہ سمجھنا سمجھ کر قبول کرنا استقامت اختیار کرنا توحید کی خیرت اپنے دل میں قائم کرنا اور اس توحید کی دعوت دینا یہ تعلقات کی یہ صورت ہے جب انسان اپنائے گا تو اللہ تعالیٰ کے فائدے ہیں کیسے بدلوں کا خاتمہ یقیناً خیر پر ہوگا اللہ کی رضا پر ہوگا اور اللہ کی محبت پر ہوگا تو پہلا درس جو ہے وہ درس ہے توحید لیکن ایک مکمل غیرت کے ساتھ اور ایک صحیح فہم کے ساتھ توحید کا نام لینے والے بہت ہیں لیکن حقیقی توحید کا فہم اور سمجھ یہ سب کو حاصل نہیں جس کو اللہ توحید تمہاری زندگی میں ہمارا اولی کام کیا ہے اولی ذمہ داری کیا ہے توحید کا فہم ان تمام بنیادوں کے ساتھ جو آپ کے سامنے رکھی گئی دوسری بات جو ہے جو حسن خاتمہ کی احساس بنتی ہے وہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ تعلق سنت کے ساتھ محبت سنت پر عمل اور سنت کو اپنائے رکھنا یہ بندے کا عقیدہ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق پر کبھی گمراہ نہ ہونے کی بشارت دی فرق تو بھی کم مائل سن تمہیں فرق تل ہوا بندہ کتاب تمہارے بیچ جو کچھ میں چھوڑ کر جائے اسے اگر تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جس طرح ٹھوس طریقے سے ہم نے توحید کو اپنانا ہے ان بنیادوں کے ساتھ جو آپ کے سامنے رکھی گئی اسی طرح ٹھوس طریقے سے اللہ کے پیارے پہ عمر کی سنت کو اپنا انسان کا عقیدہ بن اس بات پر استوار ہو جائے اور قائم ہو جائے کہ ایسا کوئی کام انجام نہیں دینا جو اللہ کے پیغمبر کی سنت سے ثابت کرتے انسان اس بات کو اپنا عقیدہ بنانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اساس پر کبھی گمراہ نہ ہونے کی بشارت دی اور قرآن کہتا ہے بلو ان فائل مایو ادو نبی لکان خیر اللہ وہ شد تصدیق تھا وہی دلہ آدھائی نہ ہوں مل دن ادر نہ اگر یہ لوگ صرف وہ کام کریں جس کام کی انہیں میرے پیارے پیغمبر کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے لکان خیر اللہ ایک ان کو خیر دیں گے وہ شدت تصویر اور ثابت قدمی عطا ہوگا ثابت قدمی کہاں ہر دنیا کی زندگی میں بھی تادم حیات اور برنے کے بعد بھی اور قیامت کے دن بھی ثابت قدمی عطا ہوگا دشمن کے مقابلے میں قابل کرنی ہو تھا یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس بنیاد پر کہ تم نے کیا کرنا ہے صرف وہ کام کرنا ہے جو اللہ کا پیغمبر تمہیں دیتا ہے جو اللہ کا پیغمبر تمہیں نصیحت فرماتا ہے بس اور کچھ نہیں کرتا قوم برادری اور پیر و مرشد ان کی کیا تعلیمات ہے بالکل اللہ کا پیارا پیغمبر کیا فرماتا ہے تمہیں کیا دیتا ہے اسے قبول کر دے تو میں رسول فخر ہوں تو ماقوائن بنتا ہوں اس کی اگلی تصویر بن جاؤ جو رسول تھے اسے لے لو جس چیز سے روکے اس سے بعد آ جاؤ بس تمام امر و نہیں میں میرے پیارے پیغمبر کے متبع فرمان بن جاؤ اس کا سلا کیا ہے لکان خیر اللہ تمہیں ہر قسم کی خیر مل جائے گی وہ حدیث دوبارہ یہاں پر لاؤ اللہ تعالیٰ جب کسی کو خیر دیتا ہے یا خیر کا فیصلہ فرماتا ہے تو کیا دیتا ہے اسے اللہ بے دن خیر اس اللہ تعالیٰ اسے کام پر لگاتا ہے صحابہ نے پوچھا اس کا کیا ماننا کرنا کی ہوں لے ہمارے سارے مجموع ہوا نہیں کہ اللہ اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے اس کے لیے نیک راستے کھولتا ہے وہ نیکیاں کرتا جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ رب العزت انہی نیکیوں پر اس کی روح قبض کر دیتا ہے اور جو بندہ جس عمل پر مرتا ہے اسی عمل میں قیامت تک شمار کیا جائے گا شراب پیتے پیتے اگر مر گئے قیامت تک شرابی کہلاؤ گے اور یہ گناہ تم کو ملتا رہے گا نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے قیامت تک نمازی کہلاؤ گے اور نماز کا ثواب ملتا رہے گا اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا یوم القیامہ مرم نہیں جو حج کرتے کرتے اونٹنے سے گر کر فوت ہوا کہ قیامت کے دن یہ تلبیہ پڑتا ہوا ہے یا شہید شہید القیامہ بہ ادال ہو تشن و دمن اللہ اللہ ہری ہو شہید قیامت کے دن کس شان سے آئے گا اس کی شہرت کھلی ہوگی اور شہرت سے خون ابل رہا ہوگا رنگ تو خون کا ہوگا مگر خوشبو جنت کی کستوری کی تو فرمایا کہ بولے وہ ان ہوں فائر مایو ہے لگانا صرف وہ کام کرو جس کی نصیحت تم کو اللہ کا پیغمبر دیتا ہے تو ایک تو ہر قسم کی خیر اور اللہ رب العزت کی خیر ارادہ خیر کسی بندے کے لیے کسی اس نے خاتمہ کی علامت اور نشان اور پھر وہ اشد تصویر ثابت خطم ثابت تسلی کی کہاں ضرورت ہے یہ بات کیا کیونکہ ان نمبر اعمال بالخواتین انسان کے اعمال کی جو قبولیت اور انسان کی سعادت یا شکاوت ہے اس کا دار و مدار انسان کے خاتمے تو جس شخص کے دل میں توحید کی محبت ہو اور جس شخص کے دل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی محبت ہو اللہ تعالیٰ ان دو عظیم شان اعمال پر اچھے خاتمے کا وعدہ فرماتا ثابت کرنے کا وعدہ فرماتا تو ہر شے سے مقدم یہ دو چیز توحید اور اس کا فہم اور توحید کی خیر توحید کی دعوت اور توحید کو ان تمام بنیادوں کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرنا جس کا شروع میں ذکر ہو سنت رسول اللہ رسول اس سے پیار ہو محبت ہو گہرا تعلق ہو اور وہ تعلق عقیدے کی حد تک ہو کہ سنت کے خلاف کبھی کوئی عمل نہیں کرتے سنت کے مطابق کرنا ہے اور مکمل عمل پر اللہ کے پیغمبر کی سنت کی چھاپ ہونی چاہیے دین اسلام میں اعمال کی قبولیت اس عمل کے ایک ایک جز کی صحت پر ہے نماز کب قبول ہوگی جب نماز کے ایک ایک عمل کو صحیح انجام دو سجدہ اگر خلاف ہے طریقہ رسول ہوگا قبول نہیں ہوگا نماز میں اعتدال نہیں نماز قبول نہیں ایک ایک جو سنت کے ساتھ تعلق اس تعلق کی پہچان کیا ہے ہر عمل اور ہر عمل کے ایک ایک جز پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی چھاپ اللہ کے پیغمبر نے نماز کیسے پڑھی اتنا کافی نہیں سجدہ کیسے کیا کھڑے کیسے ہوئے ہاتھ کیسے باندھے رکو کیسے کیا قرت کیسے کی ایک ایک عمل پر اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کا رنگ پھر یہ ثابت نہیں ملے تو یہ ہماری تمام تر کوششوں کی بنیاد رسول اللہ سب نے سنت کے ساتھ حدیث کے ساتھ چار طرح کے تعلقات پر دعا فرمائی الله سمع مني حديثا فاحفظه ہوا ثم اداه كما سمع اس شخص کا چہرہ قیامت کے تر ترو تازہ ہو جائے فرحاں اور شاداں ہو جائے روشن ہو منور ہو جائے جس شخص کے دل میں میری حدیثیں سننے کا شوق ہو یعنی کہ حدیث کے نام پر ماتھے پر بل آ جائے ایسے مسلمان بھی امام اوزائی فرمایا کرتے تھے اور علامت کا حدل اذا ادھر بحديث حدیث بے خلاف الحديث اب ایک بدرتی انسان کی علامت یہ ہے اسے کوئی حدیث سناؤ اور وہ حدیث اس کے اپنے عمل کے خلاف ہو تو اپنے عمل کی اصلاح نہیں کرے گا بلکہ حدیث کی دشمنی اور حدیث کا بغض اپنے دل میں پیدا کرے گا حدیث کا نام سن کے اس کے ماتھے پر بنا جائے سامیہ مقال تھی یا اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دینا جس کے اندر میری حدیثوں کو سننے کا شوق ہو حدیث کا نام سنے کالا رسول اللہ سنے اس کا دل جھک جائے اپنے پیارے پیغمبر کے فرمان کو سننے کے لیے سراپا اشتیاق بنے اور بڑی محبت سے سنے بڑی توجہ سے سنے حتیٰ کہ سن کر یاد کرے اس کی حفاظت کرے اپنے ذہن میں بھی دل میں بھی اور اپنے عمل کے ساتھ کی اور اس کو سمجھ لے صحیح مفہوم اس کا حاصل کر لے تم دا حکما سمے پھر اس سنت کو آگے بیان کرے آگے نشر کرے اللہ کے پیارے پیغمبر کی احادیث اور سنتوں کا دائی بن جائے اس کا چہرہ قیامت کے دن تر و تازہ ہوگا اسی استقامت اور ثابت قدمی کی علامت یہ شخص یقیناً کامیاب ہوگا اور فائدوں البرام ہوگا تو بات یہاں پہ چلی تھی کہ ایک انسان کی سعادت یا ثقافت کا فیصلہ اس کی موت کے وقت اس نے خاتمہ ہر شخص کی ضرورت اس کے لیے بنیادیں ان پر توجہ دی جائے ان پر محنت کی جائے موت تو سب پر رہی اچانک رہی اور بلا وہ تم نہ الزام تو مسلم یہ ہماری ضرورت ہے نیکیاں کرتے کرتے گنا کرتے ورنہ بڑی بھیانک اور خطرناک موت ہو تو اپنی زندگی کو تقوا سے بھرو ہر وقت نیک عمل کی حیث اور خواہش اپنے اوپر سوار کر لو اور قائم کر لو گناہوں سے ہی کر لو موت آئے گی ایک لمحے کی مہلت نہیں روزے رو پیٹتے فرشتے سے کہو میں نے ابھی نئی کوٹھی بنائی ہے بنگلہ تیار کیا ہے اس میں چند دن رہنے دو نئی گاڑی خریدی ہے چلا لینے دو بالکل ایک لازا کی تاریخ حکم یہ ہے کہ اس وقت تمہارا مسلمان ہونا ضروری ہے اللہ اس کے رسول کا مجھے فرمان ہونا ضروری ہے کیونکہ یہیں سے اگلے جہانوں کی شہادت اور شکاوت کا آغاز ہو یہیں سے فیصلہ ہوگا سعید کون ہے اور ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے جنت کا حل کون ہے اور جنم کا حل کون ہے اس کے لیے کوشش اور محنت ہم نے کرنی تاکہ ویسے بن جائے جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے نہ بنے جیسا اللہ نہیں چاہتا ہماری طرف سے یہ کوشش ہوگی تو اللہ کی مدد ہوگی اور اس کی توفیق ہوگی ولدینا جاہدین جو کوشش کریں گے انہیں ہم ہدایت دیں گے انہیں راستوں پر چلائیں گے انہیں توفیق دیں گے جو کوشش کریں گی وہ کس توفیق کے مستحق تو ان گزارشات پر غور کیجیے اور توحید و سنت کو اپنے عقیدے کے بنیادی حصہ لیں اور ایک پوری غیرت کے ساتھ ان دونوں بنیادوں کو اپنائیں اور ان کے داعی بنائیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید و سنت کی استقامت عطا فرمائے اور ان اہم عقیدوں پر قائم رکھے اور اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو ہمیشہ حق و صداقت پر قائم رکھے یا مخلب القلوب سب کچھ قلوب اللہ دین کا دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھنا اپنے دین پر ثابت رکھنا موت کی گھڑی یقیناً بڑی بڑی ہے اور اس کی جو ہے وہ ضرورت ہے کہ یہ وقت ہم پر سعادت کے ساتھ آئے اعمال کی صحت اور ان قبولیت کی صحت اللہ پاک کو سارے عمل انجام دینے کی توفیق دے جو چھ خاتمے پر منتج ہوتے ہیں اقول اقوبی حاضر واستغفر تخر اللہ علی دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین